عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاخانے سے تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا صحابہ نے عرض کیا کیا آپ کے لیے وضو کا پانی لائیں آپ نے فرمایا مجھے نماز کے لیے جاتے وقت وضو کا حکم دیا گیا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو سینتالیس یہ حدیث صحیح ہے